ایک ہوتا ہے غسل ٹھیک ہے نا غسل ایک غسل ہے ایک غسل ہے غسل بات باتھ لینا جو ہوتا ہے باتھنگ باتھ لینا جو ہے ٹھیک ہے نہانا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غسل اور غسل کے معنی دھونے کے ہوتے ہیں یہ فرق آپ نے یاد رکھنا ہے غسل کا معنی کیا ہے دھونا کوئی آدمی اپنا چہرہ بھی دھوتا ہے تو وہ بھی کیا ہے غسل ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا غسل ہو جائے گا چہرہ بھی دھو دے گا ہم کہیں گے غسل پایا گیا ٹھیک ہے نا تو یہ غسل کے معنی دھونے کے ہوتے ہیں تو غسال غسل غسال غسل غصال غاسل وغسل يغسل غسلا فهو مغسول الامر منه اغسل والنهي عنه لا تغسل الظرف منه مغسل والآلت منه مغسل افر التفزيل منه اغسل والمؤنس منه غسلا والمؤنس منه غسلا تو غسل يغسل غسلا فهو غاسل ٹھیک ہے تو یہ غسل غسل پڑھنا ہے آپ نے غسل نہیں پڑھنا غسل اور وہ ہوتا ہے غسل کے معنی نہانے کے ہوتے ہیں اور غسل کے معنی دھونے کے ہوتے ہیں تو غسل یقین ظلم الظلم ظلم کرنا ظالما ظالم لم ظلم ظالما یز لم ظلم ہم لفظ کہتے ہیں نا الامر منو ازلم وان لا تظلم الظرف منو مظلم ولا تمن مظلم اف تفسير منو ازلم والمونس منو ظلما الفصل جدا کرنا جدا کرنا فصل يفصل فصلا فصل يفصل فصلا فهو فاصل وفصل يفصل فصلا فهو مفصول الامر منو افصل وان لا تفصل الظرف منو مفصل ولا تمن مفصل اف تفسير منو افصل والمونس منو فصلا اچھا جی الغلب غلبہ کرنا غلبہ یغلب غلبن فہو غالب وغلب یغلب غلبن فہو مغلوب علام رومن اغلب من تغلب اظرف من مغلب ولا تمن مغلب افل تفسیر من اغلب والمونس من غلبہ اور جلوس بیٹھنا جلسا یجلس جلسا یجلس جلوسن جلسا یجلس جلوسن فہو جالسن و جلسا یجلس جلوس فاوا مجلوس اللہ مرو منو اجلس مجلس اظرف منو مجلس مجلس اظرف منو مجلس وعطا منو مجلس افتب منو اجلس والمونس منو جلسا سمجھیں بات کو اور اس کی ساری اب گردانیں بھی آپ نے صرف کبیریں بھی کرنی ہیں

دیکھیے جی اس پہ وائس آ رہی ہے میری جو ان اسپیک پہ وائس صحیح ہے ان اسپیک پر ہسٹری کو ایسی چل رہی ہے اچھا پہلے ہی بند ہو گیا تھا میرا بھی یہی ہوا ہے بند ہو گیا تھا بس وہ مائک لے لیا کریں کیونکہ میں نے اسکائپ پہ کال کی ہوئی ہے نا دیکھیے جی وائس اوکے دیکھیے جی وائس اوکے کے وائس اوکے speak voice ساری گردانیں آپ لوگوں نے کرنی ہے فصل یف سلو اور یہ ساری گردانے اگر ایک گردان کر لیں گے ساری ہو جائیں گی پھر تو اس طرح ساری گردانے آپ لوگوں نے کرنی ہے

لتخسلن لتخسلن لتخسلن لتخسلن لأخسلن لنخسلن آٹھ سیگے آئیں گے اس کی ٹھیک ہے نا خفیفہ جو ہے خفیفہ آٹھ سیگے آئیں گے اس میں پھر امر میں جائیں گے ایک سل ایک سلا ایک سلو ایک سلی ایک سلا ایک سلنا یہ کرنی ہے اور سنانا ہے سب کو ایک دوسرے کو کچھ ہمت کریں ہمت کریں اور یہ سنائیں چیزیں بہت ضروری ہیں دیکھیے جو نہ سمجھ آئے پوچھ لیا کریں کہ جی کیسے گردان کیسے ہوگی اور میں نے آپ کو بتا دیا آسان طریقہ کیا ہے وہ لے لیں انوار الاشرفیہ انوار الاشرفیہ لے لیں اور اس میں سے گردان دیکھ لیا کریں یاد کر لیا کریں پھر اس کو ہاں بس ٹھیک ہے اگر ٹھیک ہے نا جن کو آتی ہو ان کو سنانی ہے گردان جن کو آتی ہو ان کو سنانی ہے گردان یا یہ ہے کہ ان کے پاس لکھی ہوئی ہو تو پھر وہ ہاں لکھی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے لکھی سنا دیں جن کو نام بھی آتی ہے کوئی بات نہیں وہ دیکھ لے کر لیا کرے صحیح سنا رہے ہیں سنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی بس آج اتنا ہی باقی پھر کل کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ آپ لوگ کریں ساتھ ٹھیک ہے چلیے پھر السلام علیکم اللہ مائک فری ہے